اندھیروں سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توابین میں شامل فرمائے بے شک اللہ تعالی توابین سے محبت فرماتا ہے توابین یعنی زیادہ استغفار اور توبہ کرنے والے میرے پیارے بھائیوں کیا آپ شیطان کی کمر توڑنا چاہتے ہیں شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر ڈالا کیا آپ اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں نفس کے اندھیرے گناہوں کے اندھیرے ظلم کے اندھیرے بے بسی کے اندھیرے تو پھر زیادہ استغفار کیجئے وہ دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار فرما رہے ہیں اتنے سخت اندھیرے میں مگر استغفار کی برکت ان کو چاند یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ آسمان پر نہیں مچھلی کے پیٹ میں ہو روشنی ہی روشنی اور حضرت کی آواز پتہ ہے کہاں تک جا رہی تھی جی ہاں عرش کے پاس موجود فرشتے صاف صاف سن رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے اگر مجاہدین میں استغفار آ گیا تو وہ طاقتور ہو جائیں گے وہ طاقتور ہوں گے تو جہاد طاقت والا ہوگا اور جب جہاد طاقتور ہوگا تو اسلام اور امت مسلمہ کو طاقت اور قوت ملے گی بھائیو استغفار استغفار استغفار پوری توجہ اور شوق سے استغفار